قبائے نور سے سج کر لہو سے باوضو ہو کر قبائے نور سے سج کر لہو سے باوضو ہو کر وہ پہنچے بار حق میں کتنے سرخرو ہو کر وہ پہنچے بار حق میں کتنے سرخرو ہو کر قبائے نور سے سج کر لہو سے باوضو ہو کر فرشتے آسماں سے ان کے استقبال کو اترے فرشتے آسماں سے ان کے استقبال کو اترے فرشتے آسماں سے ان کے استقبال کو اترے فرشتے آسماں سے ان کے استقبال کو اترے فرشتے آسماں سے ان کے استقبال کو اترے چلے ان کے جلوں میں با ادب با آبرو ہو کر چلے ان کے جلوں میں با ادب با آب رو ہو کر وہ پہنچے بار حق میں کتنے سرخرو ہو کر وہ پہنچے بار حق میں کتنے سرخرو ہو کر قبائے نور سے سج کر لہو سے باوضو ہو کر جہان رنگ بو سے ماورا ہے منزل جانا جہان و بو سے ماورا ہے منزل جانا جہان و بو سے ماورا ہے منزل جانا جہان رنگ و بو سے ماورا ہے منزل جانا جہان رنگ و بو سے ماورا ہے منزل جانا وہ گزرے اس جہاں سے بے نیاز رنگ و بو ہو کر وہ گزرے اس جہاں سے بے نیاز رنگ و بو ہو کر وہ پہنچے بار گاہے حق میں کتنے سرخرو ہو کر وہ پہنچے بار گاہے حق میں کتنے سرخرو ہو کر قبائے نور سے سج کر لہو سے باوضو ہو کر جہاد فی سبیل اللہ نسب العین تھا ان کا جہاد فی سبیل اللہ نسب العین تھا ان کا جہاد فی سبیل اللہ نسب العین تھا ان کا جہاد فی سبیل اللہ نسب العین تھا ان کا جہاد فی سبیل اللہ نسب العین تھا ان کا شہادت کو ترستے تھے سراپا آرزو ہو کر شہادت کو ترستے تھے سراپا آرزو ہو کر وہ پہنچے بار گاہے حق میں کتنے سرخرو ہو کر وہ پہنچے بار گاہے حق میں کتنے سرخرو ہو کر قبائے نور سے سج کر لہو سے باوضو ہو کر وہ با شب کو ہوتے تھے تو فرسا دن کو ہوتے تھے وہ با شب کو ہوتے تھے تو فرسا دن کو ہوتے تھے وہ روحبا شب کو ہوتے تھے تو فرسا دن کو ہوتے تھے وہ روحبا شب کو ہوتے تھے تو فرسا دن کو ہوتے تھے وہ روحبا شب کو ہوتے تھے تو فرسا دن کو ہوتے تھے صحابہ کے چلے نقش قدم پر ہو بہو ہو کر صحابہ کے چلے نقش قدم پر ہو بہو ہو کر وہ پہنچے بارگاہ حق میں کتنے سرخرو ہو کر وہ پہنچے بارگاہ حق میں کتنے سرخرو ہو کر قبائے نور سے سج کر لہو سے باوضو ہو کر مجاہد سر کٹانے کے لیے بے چین رہتا ہے مجاہد سر کٹانے کے لیے بے چین رہتا ہے مجاہد سر کٹانے کے لیے بے چین رہتا ہے مجاہد سر کٹانے کے لیے بے چین رہتا ہے مجاہد سر کٹانے کے لیے بے چین رہتا ہے کہ سر افروز ہوتا ہے وہ خنجر در گلو ہو کر کہ سر افروز ہوتا ہے وہ خنجر در گلو ہو کر وہ پہنچے بار گاہے حق میں کتنے سرخرو ہو کر وہ پہنچے بار گاہے حق میں کتنے سرخرو ہو کر قبائے نور سے سج کر لہو سے باوضو ہو کر سرے میدان بھی استقبال کی وہ نہیں بھولے سرے میدان بھی استقبال کی وہ نہیں بھولے سرے میں استقبال قبلہ وہ نہیں بھولے سرے میدان بھی استقبال قبلہ وہ نہیں بھولے سرے میدان بھی استقبال قبلہ وہ نہیں بھولے کیا جا میں شہادت نوش سب نے قبلہ رو ہو کر کیا جام شہادت نوش سب نے قبلہ رو ہو کر وہ پہنچے بارگاہ حق میں کتنے سرخ روح ہو کر وہ پہنچے بارگاہ حق میں کتنے سرخ روح ہو کر قبائے نور سے سج کر لہو سے باوضو ہو کر شہیدوں کے لہو سے عرض بالا کوٹ مشکی ہے شہیدوں کے لہو سے عرض بالا کوٹ مشکی ہے شہیدوں کے لہو سے عرض بالا کوٹ مشکی ہے شہیدوں کے لہو سے عرض بالا کوٹ مشکی ہے شہیدوں کے لہو سے عرض بالا کوٹ مشکی ہے نسی میں صبح آتی ہے ادھر سے مشکبو ہو کر نسی میں صبح آتی ہے ادھر سے مشکبو ہو کر وہ پہنچے بارگاہ حق میں کتنے سرخرو ہو کر وہ پہنچے بارگاہ حق میں کتنے سرخرو ہو کر قبائے نور سے سج کر لہو سے باوضو ہو کر زمین و آسماں ایسے حجاب بازوں پہ روتے ہیں زمین و آسماں ایسے حجاب بازوں پہ روتے ہیں زمین و آسماں ایسے حجاباز پہ روتے ہیں زمین و آسماں ایسے حجاب بازوں پہ روتے ہیں زمین و آسماں ایسے ہی جاں بازوں پہ روتے ہیں صحاب غم برستا ہے شہیدوں کا لہو ہو کر صحاب غم برستا ہے شہیدوں کا لہو ہو کر وہ پہنچے بار گاہے حق میں کتنے سرخرو ہو کر وہ پہنچے بار گاہے حق میں کتنے سرخرو ہو کر قبائے نور سے سج کر لہو سے باوضو ہو کر نفی سن عاشقان پاک تنیت کی حیات موت نفی سن عاشقان پاک تنیت کی حیات موت نفی سن عاشقان پاک تنیت کی حیات و موت نفی سن عاشقان پاک تنیت کی حیات و موت نفی سن عاشق پاک تنیت کی موت رہے گی نقش دھر اسلامیوں کی آبرو ہو کر رہے گی نقش دھر اسلامیوں کی آبرو ہو کر وہ پہنچے بارگاہ حق میں کتنے سرخرو ہو کر وہ پہنچے بارگاہ حق میں کتنے سرخرو پرو ہو کر قبائے نور سے سج کر لہو سے باوضو ہو کر وہ پہنچے بارگاہ حق میں کتنے سرخرو پرو ہو کر وہ پہنچے بارگاہ حق میں کتنے سرخرو پرو ہو کر وہ پہنچے بارگاہ حق میں کتنے سرخرو پرو ہو کر